سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالدار کے لیے زکوٰۃ لینا حلال نہیں ہے مگر تین افراد کے لیے جہاد کرنے والا مسافر اور وہ غنی آدمی کہ اس کے پڑوسی کو زکوٰۃ دی گئی اور اس نے اپنے پڑوسی کو کوئی تحفہ دے دیا نمبر چونتیس سو ستتر مسند احمد